بسم اللہ الرحمن ظہیر آج مئی انیس سو اڑسٹھ کی بائیس تاریخ ہے بدھ کا دن شام کے چھ بجے کا وقت پچیس بھی گلبرگ لاہور میں بیٹھے ہیں اور یہ آواز پرویز کی ہے اگلے دنوں حبیب مکرم حبیب الرحمان خان صاحب نے جو آج کل اتفاق سے لاہور ہی میں ایس ایس پی ہیں یہ فرمایا کہ جاوید نامے کے کچھ مقامات سمجھ میں نہیں آتے اگر اسے درسن درسن لے لیا جائے تو اقبال بھی سمجھ میں آ جائے گا اور پھر اقبال تو ذریعہ ہے قرآن سمجھنے کا اس سے قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا اقبال کے ساتھ ان کا شہق دے پایا اور قرآن کے ساتھ شوق دے کراں ایسا تھا کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا چنانچہ آج یہ پہلی نشست ہے اور ظاہر ہے کہ جب اقبال درس میں ہو تو جتنے پرانی احباب یہاں قریب قریب ہیں وہ اس سے دور کیسے رہ سکتے ہیں اس نشست میں حبیب صاحب کے علاوہ اور احباب ہیں سر فرص عزیزہ بہن بیگم اسلام ہیں پھر عزیزہ بیٹی آرتی سلطانہ ہیں شیخ سراج اللہ صاحب ہیں مرزا محمد فریم صاحب ہیں ظفر محمود صاحب ہیں طالب صاحب ہیں شیخ عبد العمید صاحب ہیں قادر صاحب ہیں اور سب سے چھوٹے بزم کے رکن سلیم بیٹا خالد اسلام ہیں جاوید نامہ ہم شروع کریں گے علامہ اقبال کی کتابوں میں میرے نزدیک سب سے مشکل ایک اعتبار سے سب سے اہم جاوید نامہ ہے ریکنسٹرکشن کو سب سے مشکل کتاب کہا جاتا ہے اس میں شبہ نہیں کہ فلسفے کے اعتبار سے وہ کتاب بہت اونچی ہے لیکن جاوید نامہ اس لیے اس سے بھی مشکل تر ہے کہ وہ پھر نثر میں ہے اور نثر میں فکر کو مربوط طریق سے دیا جا سکتا ہے جاوید نامہ نظم میں ہے تو نظم میں تو فکر مربوط نہیں رہتی اور اس میں پھر شاعر کی کچھ دشواریاں اور کچھ کمزوریاں بھی آ جاتی ہیں جہاں تک کمزوریوں کا تعلق ہے اقبال کے ہاں اس لیے کہ انہوں نے اپنا میڈیم نظم کو قرار دیا تھا ایک شاعر کی جتنی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ اس میں آ گئی ہوئی ہیں ان کے ہاں بعض مقامات میں تضاد پایا جاتا ہے اگرچہ اس کے لیے کئی توجیحات بیان کی جاتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو قرآن نے شاعر کے متعلق کہا تھا کہ فیصل وادن گی نوم اس سے کوئی شاعر بچ سکتا ہی نہیں یہ بھی نہیں بچ سکے عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں فکری ارتقا ہوتا ہے ایک شخص میں تو اس ارتقا کو تضاد نہیں کہا جاتا جا سکتا یہ ٹھیک ہے فکری ارتقا ہوتا ہے لیکن اس ارتقا کے اور معنی ہوتے ہیں پہلی اسٹیج میں ایک بات کہی آگے ذرا بڑھے خود ہی یہ کہا کہ میں نے جب مزید غور کیا ہے تو دیکھا ہے کہ نہیں اس میں یہ سکم رہ گیا تھا اس کی جگہ میں یوں سمجھا ہوں تو جوں جوں آگے چلتا جاتا ہے اور فکر بلند ہوتی چلی جاتی ہے لیکن یہ صورت کبھی نہیں پیدا ہوتی جو ان کے ہاں ہے کہ ایک ہی دور کی دو کتابوں میں آپ دیکھیے ان کے اندر تضاد حتیٰ کہ ایک کتاب کے اندر مختلف مقامات میں تضاد آ جاتا ہے اور غزل میں تو پوچھ ہی نہیں غزل تو چیز ہی ایسی کہ اس کے تو ہر شعر کے اندر ہو سکتا ہے پہلا شعر جو ہے وہ وشال کی لذتیں بیان کر رہا ہے اگلا ہی شعر جو ہے اختراج کے نالے چن رہا ہے اور سب سے کمزوری جو ہوتی ہے شاعر کی وہ کمبخ کافیہ ہے یہ کافیہ ایسا کچھ چپکتا ہے اسے کہ وہ جو ہی کافیہ آئے سامنے اس کو یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا بڑی ٹیمپٹیشن اسے ہوتی ہے اس کافیے کی اور جب وہ کافیہ لانا ہوتا ہے تو پھر کافیہ کے لیے مضمون ایک ماننا پڑتا ہے اب وہ کافیہ تو آپ برجستہ آ جاتا ہے وہ مضمون پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے یہ چیز بھی ہو جاتی ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میں نے جو کچھ اقبال کو دیکھا ہے اس میں ایک بنیادی کمزوری رہ گئی گئی ہے اور وہ ہے بچپن میں جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی وہ بڑا گہرا صوفیانہ ماحول تھا بعد کی زندگی میں آ کے تصوف کے متعلق انہوں نے خود یہ لکھ دیا کہ یہ اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ آخری وقت تک اس تصور کے دلدل سے نکل نہیں سکتے بہت انہوں نے اس میں کشمکش کی مختلف مقام میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے بڑا زور لگا کے وہ نکلتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب وہ نکلتے ہیں اس میں سے تو وہ بڑی عمدگی سے اونچے چلے جاتے ہیں وہاں لیکن اس کے بعد پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے وہ جس طرح سے ایک عادت راسخہ ہے نا کہ وہ اس پہ غیر شعوری طور پہ آ جاتا ہے انسان وہاں غیر شعوری طور پر وہ وہاں آ جاتے ہیں پھر پھر انہیں اس کا احساس پیدا ہوتا ہے پھر اس میں سے نکلتے ہیں پھر اس کی توجیحات بیان کرتے ہیں پھر کہیں اجمی اسلام اور عربی اسلام میں فرق پیدا ہوتا ہے پھر کہیں یہ بنے ہوئے صوفی اور حقیقی صوفی میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہیں وہ حافظ میں اور رومی میں فرق کرتے ہیں حالانکہ ظاہر ہے کہ آفظ اور رومی کے اندر طرز بیان کا فرق ہو سکتا ہے بنیادی طور پہ تو دونوں ہی تصوف کو ہی وہ وہ نام لینا ہے اسی کے بیان پر ہیں ایک میں اگر اسلوب بیان میں جلال اور قوت اور توانائی آ گئی ہے دوسرے کے اندر اس کے مقابلے میں اگر اس میں انتشار پیدا ہو گیا ہے اس سے تصوف دو مختلف نہیں ہو جاتے وہ تو ایک ہی چیز ہے اور بات ساری یہ ہے تصوف کی بنیاد کہ کیا علم کا سرچشمہ فکر انسانی سے ماورا کوئی اور بھی ہے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ سرچشمہ صرف وہی ہے اور وہی خاصہ نبوت ہے غیر از نبی کو وہی نہیں ملتی نبوت کا خاتمہ ہو گیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لہذا اس کے بعد اب سرچشمہ علم جو ہے ہمارے لیے یا تو قرآن کے حقائق ہیں اور انہیں سمجھنے کے لیے انسانی فکر شعور مطالعہ فکر مشاہدات تجربات یعنی ساری چیز جس کا تعلق ریزن ان اور فکر سے ہے اس سے ماورا جہاں جائیں گے وہاں آپ کے ہاں فکر نہیں رہے گی ریزن نہیں رہے گا دلیل نہیں رہے گی برہان نہیں رہے گی لاجک نہیں رہے گا دلیل اس کی یہ ہے کہ میں نے صاحب مشاہدہ کیا سب یہ تو کوئی دلیل ہے نہیں بہرحال یہ ہے وہ چیز جس پر بنیاد ہے تصوف کی اور یہ حقیقت ہے کہ یہ اسلام کی سرزمین میں اجن بھی پودا ہے قرآن کہیں اس کا ذکر نہیں کرتا قرآن عقل و فکر ہوئی کو اپیل کرتا ہے وہی پر ایمان لانے کے لیے کہتا ہے اسے عقل و فکر کی روح سے سمجھنے کے لیے کہتا ہے یہ کتاب بھی جو ہے جاوید نامہ اس میں بھی آپ کو یہی کشمکش ملے گی بال کے ہاں یہ جو اس کا پلان ہے وہ ہمارے ہاں اس پر ہمارے ہاں معراج کے متعلق ایک خاص دور میں آ کر تو بڑی روایات پھیلی وہ ایک ڈرامائی انداز ہے کہ وہ آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ان روایات کی روح سے وہاں جا کر وہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں اور ان سے ملنے کے بعد وہ کچھ ان کی باتیں واپس آ کر کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ آخر میں آنسو اخلاق بھی چلے جاتے ہیں جہاں خود خدا سے ملتے ہیں یہ ہمارے ہاں ایک دور میں بڑی پھیلی ان روایات کی بنا پر ہمارے ہاں کے صوفیہ میں سے اکثر نے اپنے اپنے معراج کی کیفیات بیان کی ان میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ابن عربی نے اپنی کیفیات بیان کی فتوحات مکیہ میں وہ یہاں سے چلا اس نے دو اپنے ساتھ اپنے راہبر لیے ایک فلسفی ہے ایک عالم دین ہے اور وہ پہنچتا ہے اسلاق پر اور وہاں اپنے مشاہدات نگاہ کے دامن میں لے کے واپس لوٹتا ہے انہیں اپنے ہاں فتوحات مکیہ میں وہ بیان کرتا ہے گویا یہ اس کی اپنی واردات ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ میرے پرسنل ایکسپیرئنس ہے جس کو وہ یوں بیان کر رہا ہے یہ ابن عربی یہ چھ سو اڑتیس ہے اس کا سن وفات بارہ سو پینتالیس یا چھیالیس فیصد میں یہ چیز ہوتی ہے اس سے بھی پہلے ابوالی جو ہمارے ہاں اندھا شاعر ادیب بہت بڑا عالم گزرا ہے اس نے بھی اپنا ایک معراج لکھا ہے اگرچہ اس کا جو پلاٹ ہے وہ ذرا مختلف ہے اس زمانے کے علماء نے شعراء کے اوپر بہت سے اعتراضات کیے تھے اور انہیں کہا تھا کہ یہ سب جہنم میں ہوں گے تو یہ گیا اوپر اور وہاں جا کے بڑے بڑے شوہرا سے جنت میں ملا اور آ کے اس نے بیان کیا کہ میں تو انہیں جنت میں دیکھ کے آیا ہوں رسالت الغفران اسی لیے اس کا نام ہے مغفرت کا رسالہ کہ ان سب کی مغفرت ہو گئی ہوئی موری کا یہ رسالہ اس لیے مقبول ہوا کہ عربی ادب میں اس کے پائے کا پائے کی کوئی تصویر نہیں یعنی یہ وہ تو وہ اندھا تھا یہ دوسرا اندھا جو ہمارے ہاں تہا حسین ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ ادب کے اعتبار سے ہم اسے قرآن کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں بہرحال یہ تو موضوع دوسرا ہوگا ادب کا مقام ہو یا نہ ہو قرآن کی مصر جب قرآن کہتا ہے کہ کوئی انسان لا ہی نہیں سکتا تو یہ سوال ہی نہیں ہمارے لیے پیدا ہوتا لیکن بہرحال وہ ادبی اعتبار سے اتنا بڑا تھا رسالت ابو اللہ موروی کا رسالہ بھی ہے وہ اس سے پہلے تھا وہ دس سو اٹھاون میں اس کی وفات ہے عیسو میں گویا وہ ابن عربی سے پہلے کا ہے تو یہ چیزیں یوں چلی آ رہی تھی کہ اس کے بعد ڈینٹے نے جو اٹلی کا بڑا مشہور شاعر تانا نویس گزرا ہے اس نے اپنے ہاں ڈیوائن کامیڈی لکھی اس نے اپنے اس کا نام تو کامیڈی سے رکھا تھا بعد میں جو اس کے عقیدت مند تھے انہوں نے اسے ڈیوائن کامیڈی کا نام دے دیا تھا یہ ابن عربی سے بھی یہ سمجھ لیے کہ قریب سو سال بعد کا ہے سو سال کس کا تک کے اور سو سال تیرہ سو چالیس پچاس کے قریب اس کی اوقات ہوئی تھی یہ اس یہ جو ہے یہ اپنے مشاہدات نہیں بیان کرتا یعنی یہ تصوف نہیں ہے ڈینٹے کے یہاں صرف ادب ہے ڈینٹے نے ڈرامہ لکھا ہے ڈرامہ جو لکھا ہے اس میں اس کا بیسس یہ ہے کہ ایک لڑکی تھی بیٹس اس سے اس کو محبت تھی تو وہ مر گئی تو اس کے بعد پھر یہ اس کی تلاش میں جنت میں جاتا ہے اور راستے میں سے افلاق میں سے گزرتا ہوا ہے اپنے ساتھ جو لے جاتا ہے رہنمائی کے لیے ورجل جیسا شاعر بھی اور گریس جیسا کوئی فلاسفر بھی وہ مختلف مقامات میں تین چار اپنے ساتھ لیتا ہے اور آخر میں جب جنت میں پہنچتا ہے تو وہاں پھر صرف وہ بیٹرس ہوتی ہے اور وہاں وہ اس کے ساتھ جو کچھ وہ باتیں کرتا ہے واپس آ کر تو یہ اپنے وہ مشاہدات جو ہیں ان کو بیان کرتا ہے لیکن اس کی ڈیوائن کامیڈی جو ہے وہ سارا چربا نظر آتا ہے یہ روایات جو ہمارے ہاں پہلے سے آئی ہوئی پلاٹ بہرحال وہی ہے تقریباً چربا بھی وہی ہے لیکن وہ اپنے واردات نہیں بیان کرتا صوفیہ کی طرح بلکہ ایک ادیب کی طرح ایک ڈرامے کا پلاٹ ہے جو اس نے لکھا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ وہ بھی ایک شاہکار ہے ادب کے اندر جس کا بھی اپنا مقام ہے اگرچہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے اس کی خباست بھی دوسرے پادریوں سے کم نہیں ہے وہاں پہنچ کر وہ خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی جن مقام میں دکھاتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ بھی سکیں بارہ یہ اس کا اپنا کام تھا یہ کچھ کیا ہوا تھا رومی نے اگر اپنے ہاں کا اس قسم کا کوئی نراج نامہ نہیں لکھا لیکن وہ اپنے ایکسپیرئنس کو حکایات کے رنگ میں بیان کرتا ہے یہ بھی تقریباً ابن العربی کا ابن عربی کا ہی کنٹمپریری ہے یہ یاد رکھیے کہ میں نے ابن العربی کہہ کے فوراً میں مڑ گیا ہوں ابن العربی اور ہے یہ ابن عربی ہے فتوحات مکیہ والا ابن العربی جو ہے اس کی احکام القرآن ہے یہ کتاب تو یہ ابن عربی ہے عجیب بات ابن عربی محی الدین ابن عربی ابن عربی تصوف میں مشہور ہے ادب میں مشہور یہی ہے ابن العربی تو احکام القرآن ہے اس کی صرف ایک کتاب میں نے کہا دونوں میں التباس نہ ہو جائے میاں محی الدین ابن عربی شیخ اکبر اس کو کہتے ہیں فتوحات مکیہ وحدت الوجود سب سے پہلے اس شخص نے ایک فلسفے کی حیثیت سے پیش کی اور جس طرح سے افلاطوں کی حیثیت تھی کہ دماغ بہت بڑا تھا اور گردن ٹیڑھی تھی اس کی اس لیے اس طرح سے وہ دنیا کو غلط راستے پہ ڈال گیا کہ اڑائی ہزار سال سے دنیا کی کوئی قوم اس کے اثر سے بچی نہیں اور آج تک نکل نہیں سکی اس کے بعد میں جو دیکھتا ہوں دوسرا اسی قسم کا جینس وہ یہ ابن عربی بہت بڑا عظیم ہے عالم ہے گردن اس کی بھی ٹیڑھی ہے اس میں وحدت وجود جیسی یہ سارا پلیٹوں سے لیا ہوا ہے وحدت وجود کا تصور جو ہے لیکن پلیٹوں کے جو دلائل تھے ایک مسلمان کو اپیل نہیں کر سکتے اس نے اس کو اسلامی دلائل کے ساتھ وحدت وجود کو ثابت کیا کہ جو بالکل اسلام کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ کے رکھ دیتا ہے ہاں سر قرآن کی تو تصویر لکھی اس نے سو والیوم میں میں لکھی اب بعد یہاں سے چلی جس طرح سے ہوا سارا یہ سلسلہ کہ جیسے وہ ڈینٹے صاحب بسلسٹ کے اوپر عاشق ہوئے اور آسمانوں پہ پہنچے یہ الدین ابن عربی صاحب وہاں مکے میں گئے حج کرنے اور وہاں ایک بدو لڑکی پہ عاشق ہو گئے اب اس کے بعد وہیں بیٹھ گئے اور وہیں بیٹھ کے یہ فتوحات آٹے لکھی ساری لکھی ہے اس کو سامنے رکھنے کے بعد فرق صرف یہ ہے کہ ڈینٹے نے ویٹرس کو ویٹرس کہا انہوں نے اس کو محبوب حقیقی قرار دے دیا اب یہ مجاز اور حقیقت کا اس کو جو ہے یہ اس میں فرق کرتے جا رہے ہیں وہ دیانت دارانہ ایک بات کر رہا ہے یہ سارا کچھ یہ لے کے آ گیا لیکن وقت کیونکہ لاجک اس کا اتنا بڑا ہے اس شخص کا جی وہ بہا کے لے جاتا ہے بڑے بڑوں نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی ہزار سال اس کو بھی یا ہو گیا تقریباً سات آٹھ سو سال سمجھ لیجیے مسلمانوں کے سارے لٹریچر کو متاثر کر دیا گیا اور اس کے بعد جب پھر تصوف تو سارا وہی آ گیا جب اس کے بعد یہ ایران میں آ کے شاعری ملی ایران والوں کو خدا دے اس قسم کی چیز کہ اسلام کو اس کے اصل سے کسی طرح سے ہٹا دیا جائے ساری شاعری ایران کی عبادت وجود کی شاعری وہی شاعری آپ کے یہاں یہاں آ گئی یہاں بھی پوری شاعری جتنی بھی ہے عبادت وجود وہ جو جی میں آئے محبوب کے متعلق معصوب کے متعلق کہتے چلے جائیے اس کے متعلق کیا ہے یہ دیجیے کہ یہ محبوب حقیقی کے متعلق ہے سارا جو کچھ آپ نے بکواس کی ہے سب کتاب جائز ہی نہیں ہو گئی بلکہ وہ مذہب دین میں سند ہو گئی تھا یہ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا اقبال نے یہ آئیڈیا لیا وہیں سے ڈانٹے سے نہیں اس نے لیا ہوگا اس لیے کہ اس کی ان کی تو نظر تھی ابن عربی پر وہاں سے یہ چیز لی اور انہوں نے بھی پھر اس پلاٹ کے تابع ایک میراج نامہ لکھنا چاہا انہوں نے اس کا نام معراج نامہ نہیں لکھا اس لیے کہ اقبال کو حضور کی ذات رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عشق تھا کہ یہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ اپنے مشاہدات کو معراج سے مفہوم کرے اس لیے نام اس میں یہ لکھا ہے جاوید نامہ لیکن پلاٹ اس کا وہی ہے فرق یہ ہے کہ اقبال اپنے مسٹیکل ایکسپیرئنس نہیں یہ کہتا واردات نہیں بیان کرتا بلکہ اس کے اندر جو اس کا علم ہے اپنے علم کو ان بلندیوں کے اوپر یہ شخص لے گیا ہے کہ میرے نزدیک علمی اعتبار سے یعنی یہ دیکھنا ہو کہ اقبال جو تھا علمی اعتبار سے کتنا اونچا تھا تو جاوید نامہ دیکھنا چاہیے علم کی اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بدھ کے زمانے سے اور غریب فلاسفر کے زمانے سے یہ لیتا ہے اور آج تک یہ چلا آ رہا ہے دنیا کے ہر خطے میں جو بڑا گزرا ہے ہر مذہب کے اندر ہر اسکول آف تھاٹ کے اندر ہر نظریہ زندگی کے اندر یہ اس کا فلسفہ اس کا نظریہ زندگی اس کا مذہب وہ اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ انسان سینکڑوں کتابوں سے مستغنی ہو جاتا ہے لیکن مشکل بھی اسی لیے ہے یہ کہ وہ ایک ایک جس کو یہ جا کے ملاقات کرتا ہے بات کرتا ہے سجیشن شاعری میں ہے سجسٹونیس مائیت اس کے اندر اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اب جب تک آپ کو اس کے اوپر عبور نہ ہو کہ اس کا فلسفہ کیا تھا یہ کیا کیا گیا ہے اس وقت تک ایک دوسرا سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کیا کر یہ اور اگر آپ یہ چیز یوں پڑھ لیں جاوید نامے کو کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پس منظر میں آ جائیں اور آپ کو ان کا علم ہو جائے تو آپ سوچیے کہ اس کتاب کو ختم کرنے کے بعد وہ کیا کچھ نہیں جو آپ کے سامنے آ جائے یہ ہے جو اس کا پلاٹ ہے پیر رومی کو یہ بنا رہا ہے اپنا مرت کیونکہ وہ تو ساتھ رکھنا ہے کسی کو رومی کی شاعری کے اندر توانائی ہے اور اقبال کو وہ اسی لیے پسند ہے اقبال کو توانائی بڑی پسند ہے اسے یہ دیر و مسجد مناتا ہے یہ بجائے اس کے کہ یہ ستاروں کا نام لے کے اس ستارے میں گیا چھ ستاروں کے اندر یہ جاتا ہے ستارے کو یہ فلک کیا کر پکارتا ہے یہ ہمارے ہاں جو سات ہیں نا ان میں سے چھ میں یہ جاتا ہے اور فلک ان کو پکارتا ہے اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے آنسو افلاق آنسو افلاق وہ مقام ہے جہاں یہ مرومی کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے اکیلا جاتا ہے <laughs> تو ڈینٹے بھی میں نے کہا نا اکیلا گیا تھا یہ وہاں سے آئیڈیا اس نے نہیں لیا میراج کی جو روایات ہیں اس میں ایک مقام پہ پہنچ کے جبریل کہتا ہے کہ اگر اس مقام سے ایک قدم بھی میں آگے بڑھا تو فروغ تجل بسوزت پرم میں اس سے آگے نہیں جا سکتا تو اس کے بعد جب آگے گئے ہیں حضور تو تنہا گئے اقبال وہاں رومی کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور وہاں تنہا جاتا ہے اور پھر وہاں سے جب واپس آتا ہے تو یہ چیزیں ایسے انداز میں یہ بیان کر گیا ہے جو اس کے ہاں کسی دوسری کتاب میں یہ بات نہیں مل ابتدا ہی میں میں یہ عرض کروں کہ اس کی جو بیسک تھیم ہے وہ ہے جی فلاسفی آف ٹائم زمان کا مسئلہ زمان ہی نہیں بلکہ ٹائم اینڈ اسپیس دونوں کے لیے زمان اور مکان کا مسئلہ جو ہے وہ ہے بیسک چیز یہ پردے اٹھا دیجیے اصل میں اس مسئلے کو ہمارے زمانے میں برگسان نے بڑی اہمیت دی اقبال اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا تھا بھی اٹھا دی اقبال اس سے پیشتر ہمارے ہاں کے جو حکماں ہیں انہوں نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے ٹائم کے مسئلے کو زمان کے مسئلے کو امام عشری جو ہیں سب سے پہلے انہوں نے اس کو لیا لیکن سب سے زیادہ اہم اس کے اوپر جو تحقیق کی ہے جلال الدین دوانی نے کی اقبال جلال الدین دوانی اقبال نے ان کو اسٹڈی کیا وہاں سے یہ چیز لی اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ ٹائم جو ہے اس کا فلسفہ کیا یعنی یہ ہے کیا ٹائم ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے این بجے ہے یعنی اور بھی لیکن فلسفے میں جب یہ بات پہنچتی ہے بڑی اہم ہو جاتی ہے اور سارے تصوف کی بنیاد جو ہے یہ ٹائم اینڈ اسپیس کا فلسفہ ہے ایک ٹائم یا زمان یا زمانہ تو وہ ہے جو کامن سینس جس کے ہم کہتے ہیں یعنی ہمیں پتہ ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے سو جاتے ہیں دوسری صبح ہوتی ہے یہ جو ٹائم ہے اس کو یہ مثال دیا کرتے ہیں جیسے ایک کسبی کے دانے یہ جو ایونٹس ہیں واقعات ہیں یہ اس کے دانے ہیں اور جو تھریڈ اس کے اندر تازہ ہے وہ ٹائم ہے تو یہ ایک ایک کر کے یہ دانے گرتے ہیں اقبال نے بھی اپنے یہاں حجاز میں یہی تصویر دی ہے ریگ رواں کی وہ سراہی میں سے جو ہے کہ کترا کترا گرتا ہے نیچے <coughs> میری سراہی سے وہ کترا کترا نئے ہوا ٹپک رہی ہے وہ یہ ہے اس کی مثال جو دی ہے ایونٹس کو یہ یوں کہتے ہیں اور دو ایونٹس کے درمیان ایک انٹرول رہ جاتا ہے رہ جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں پیور ٹائم ہوتا ہے ایون کوئی نہیں ہوتا ذرا سا لگا آنے کے لوگ کی طرف ان کے یہاں یہ پیور ٹائم کیا ہے یہ کہتے ہی ہیں کہ یہ وقت جس کا ہمیں یہ شعور ہوتا ہے صبح ہوئی شام ہوئی دو بجے چار بجے یا اکبر فلاں سال میں آیا اس کے بعد جہانگیر آیا یہ جو واقعات ہیں یہ سارے کے سارے ایونٹ جو ہیں یہ ہوتے ہیں اس ٹائم میں جو ان کی اصطلاح میں سیریل ٹائم کہلاتا ہے یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں ان کے سیریل ٹائم جو ہے یہ عام کانشیسنیس کی سطح کی ہے اس کے لیے فلسفے کی اصطلاح ہے کہ serial time is land for the effective self self یا کانشیسنیس کے یہ دو حصے کرتے ہیں افیکٹو اینڈ اپریشیٹو افیکٹو وہ ہوتا ہے جسے ہم عام کانشیسنیس کہتے ہیں یہ ہماری آپ کی جو بھی کشتی ہے اس میں تو وہ کہتے ہیں سیریل ٹائم برگسان نے یہ کہا تھا کہ جسے یہ ہم سیریل ٹائم کہتے ہیں یہ زمان کے گز پر گرہوں کے نشان لگے گی یعنی ان کی در حقیقت کوئی حیثیت نہیں ہے صرف ہم نے میئر کرنے کے لیے یہ نشان لگا رکھے ہیں اور اس کی حیثیت نہیں ہے اسپیس کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں اگر ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہوں تو ریلیٹیولی ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہوتا ہے اس کو تو ہم ماپ سکتے ہیں وہ تو اسپیس ہمارے سامنے ہوتی ہے اور اگر چیزیں نہ ہی ہوئی یا ایک چیز ہے اور دوسرا آگے کچھ نہیں ہے اس کے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے تم اسپیس کو تو ذہن میں نہیں لا سکتے تو اسپیس اس وقت ہمارے ذہن میں آتی ہے جب دو میٹیریل تھنگ کنکریٹ تھنگ جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسری رکھی ہوئی ہے پتا کہ رکھی ہوئی وہ اس طرح سے ہو کہ اگر ایک کے سامنے دوسری ایسے رکھی ہوئی ہے ایک لائن میں اور ہم اس پہلی کے پیچھے کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ دوسری چیز ہمیں نظر بھی نہیں آئے گی اور اگر وہ ذرا سی اونچی ہے نظر بھی آ رہی ہے تو درمیان میں اسپیس نظر نہیں آئے گی لیکن